بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل اکویشنس آج لیکچر نمبر 38 ایٹ ہے سینتیس لیکچر مکمل کر لیے ہیں نئے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو رہے ہیں نئی چیزیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کر لی ہے سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کر لی ہے ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کر لی ہے جب ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے بڑی ساری چیزیں دیکھیں بڑی ویریشن دیکھی بڑے تغیر دیکھیں بڑی تبدیلیاں دیکھیں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں آپ سے جی ہاں ہائر آرڈر ڈفرینشیل اکویشن میں ہم نے کہا پہلے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کی بات کی پھر نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن کی بات کی اس کے بعد وتھ کانسٹنٹ کافیشنس کی بات کی higher order differential equation with variable کی بات کی اسٹریٹ سولوشن ہم نے ڈھونڈے پھر سولوشن ان سیریز دیکھیں سولوشن ان سیریز جب ہم نے معلوم کیا تو ہم نے نئے پاور سیریز انٹروڈیوس کیا تھا آج سے ہم نئے سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کہا کچھ چیزیں ڈیفائن کر لیں آج کا لیکچر جو ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ تر اس کے بارے میں ہے جو آپ نے نائنتھ کلاس میں پڑھی تھی یا ٹینتھ کلاس میں پڑھی تھی فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں یہ چار سال کی کچھ ریویژن ہے اس یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا آ, سارا سبق جو ہے وہ ریفریش ہو جائے میموریز آپ کی ریوائو ہو جائیں یہ چیزیں آپ نے پہلے کی ہوئی ہیں ڈیفینیشن کی ہوئی ہیں لیکن for the sake of completeness ہم دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آج کا لیکچر بڑا آسان ہے بڑا حلوہ سا ہے لیکن کانسیپٹ وائز بہت ضروری ہے بہت اہم ہے اس کی اگر ڈیفینیشنس میں آپ پھنس گئے تو آپ آگے نہیں چل سکیں گے تو ڈیفینیشنس کلیئر ہونی چاہیے کانسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تو آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنے پرسپیکٹو میں پڑھ کے آ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینشیل اکویشن کون سی ڈفرینشیل اکویشن یہ آپ کے پاس system of linear first order differential equation once again system of linear first order differential equation پہلی چیز یہ ہے کہ سسٹم آف اکویشن ہے بہت ساری اکویشن ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اپ ٹو اینڈ ٹرمس یعنی اینڈ ڈیفرنشیل اکویشن ہو سکتی ہیں یعنی سسٹمز ہیں دوسری چیز کیا ہے کہ لینئر بھی ہیں لینئر سے کیا مراد ہے d y by d x d two y by d x square d cube y by d x cube ہو سکتا ہے لیکن d y by d x whole square نہیں ہوگا تو لینئر ڈیفرنشیل اکویشن ہم نے ابھی تک ساری ڈیفرنشیل اکویشن جو پڑھی ہیں وہ لینئر ڈیفرنشیل اکویشن تھی فرسٹ آرڈر کی تھی سیکنڈ آرڈر کی ہائر آرڈر کی تھی لیکن وہ ساری کے ساری لینئر تھی یعنی کہ فرسٹ ڈگری کی ڈیفرنشیل اکویشن یہاں تک کلیئر ہے آگے چلتے ہیں لیکن ہمارے پاس اب یہاں پر سسٹمز آف لینئر اکویشن ہیں لیکن وہ فرسٹ آرڈر کی بھی ہیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم رکے اور رکنے کے بعد اب ہم آگے چلیں گے لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو گراؤنڈ ہے وہ لیول ہے یا نہیں ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اپنے محلے میں کھیلتے ہیں اپنے گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ شارٹ مارنی ہے کس طرح سے شارٹ مارنی ہے کون لوگ آپ کو ہوٹ کریں گے کون لوگ ہوٹ نہیں کریں گے لیکن اب کسی جگہ باہر جاتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کرتے ہیں وہاں سے اپنے ماحول سے ذرا اپنے آپ کو فیملیئر کرتے ہیں کہ بھائی کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ کس طرح کے لوگ ہوں گے کوئی پتھر پھینکے گا نہیں پھینکے گا کوئی مالٹا مارے گا نہیں مارے گا یا کوئی ٹماٹر پھینکے گا نہیں پھینکے گا یا بوتلیں پھینکیں گے نہیں پھینکیں گے دیکھتے نا کراؤڈ کیا کہتے ہیں ایک ہوم کراؤڈ ہوتا ہے ایک اوے کراؤڈ ہوتا ہے اوے کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہوسٹائل ہوتا ہے پاکستان کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر کراچی میں کھیلے گی تو بہت اچھا کھیلے گی کیونکہ اسے پتا ہے ہوم گراؤنڈ ہے لیکن اگر ویسٹ انڈیز میں جائے گی تو اس کو کراؤڈ ذرا سا اگینسٹ ملے گا ہوسٹائل ملے گا کیونکہ وہ لوگ اپنے پلیئرس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں لوگ پہلے وہاں جا کے تیاری کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہوم گراؤنڈ ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا پلیئر ہے وہ کسی جگہ بھی جائے گا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں کھیل رہا ہو چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں کھیل رہا ہو چاہے آسٹریلیا میں کیونکہ وہ ساری چیزوں سے فیملیئر ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پریکٹس کرتے ہیں ان کو ساری چیزوں سے بتایا جاتا ہے ہم آج کا لیکچر اسی لیے ڈیوٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو بتانے کے لیے جو کہ آگے استعمال ہوں گی ایک لیکچر کے بعد دو لیکچر کے بعد تین لیکچر کے بعد یہ چیزیں بہت استعمال ہوں گی تو ہم نے کہا کہ کانسیپٹ یہاں پر آپ کو ڈیفائن کر دیا جائیں ایک لیول پلئنگ گراؤنڈ بنا دیا جائے تاکہ ہم آگے چل سکیں یہ لیول گراؤنڈ سے میں نے کیا مطلب نکالا ہے مطلب یہ نکالا کہ آپ پہلے ایک چیز ڈیفائن کر دیں مثال کے طور سے ہم نے کیپٹل ڈی ڈیفائن کیا تھا کسی جگہ پر وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈی بائی ڈی ایکس کے برابر ہے پھر ہم جب یہاں آگے آئے جس وقت ہم نے سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات کی تو وہاں ہم نے کہا d d by d t کے برابر ہے لیکن ڈیفائن کر دیا جب ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا پھر کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہونی چاہیے تو یہی چیزیں پہلے ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اب اس کی ایگزامپل اور لے سکتے ہیں ہم کیا ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر ہم میٹرکس لے لیں میٹرکس میں فلم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ روزانہ سیریز میں دیکھتے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں میٹرکس جو آپ نے کلاس نائنتھ میں اسٹارٹ کی تھی کلاس نائن میں کیا پڑھا تھا انٹروڈکشن ٹو میٹرسز کہ آپ نے میٹرکس کو ڈیفائن کیا کہ کیا چیز ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے یہ کہاں سے آ گئی کس طرح سے آ گئی اس کے بعد اس کی روز کیا ہوتی ہیں اس کے کالم کیا ہوتے ہیں اس کے آرڈر کیا ہوتے ہیں یہی چیزیں میں یہاں پر آج آپ کے لیے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی نا we are starting introduction to matrices first half of the lecture will be devoted to introduction that means definition then we will have some algebra of matrix algebra کے مطلب کیا ہے کیسے ایڈ کریں گے کیسے ملٹیپلائی کریں گے and so so forth divide کر سکتے ہیں میٹرکس کو یا نہیں کر سکتے یہ چیزیں دیکھیں گے اس کے بعد تھرڈ میں کچھ پراپرٹیز دیکھیں گے کہ یہ میٹرکس کس طرح کی میٹرکس ہے اس کو کیا نام دیں گے پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے ڈیٹرمنٹ ایک میٹرک سے کیسے بنا سکتے ہیں جب یہ ڈیٹرمنٹ کی بات ہوگی پھر ہم دیکھیں گے میٹرکس کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں نہیں معلوم کر سکتے رینک کی میں ابھی بات نہیں کروں گا لیکن انورس کی میں بات ضرور کروں گا کہ انورس میٹرکس کیا ہے جب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ میٹرکس کی اپلیکیشن ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں matrix systems of linear equation کے اندر ناٹ لینئر ڈیفرنشیل اکویشن نہیں system of linear equation simple c equation جو ہوتی ہیں ایکس وائی زیڈ میں اس کو ہم سالو کرتے ہیں تو وہ کوئی طریقہ کار بتاؤں گا اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی رو آپریشن بتاؤں گا تو میں تین چار پانچ چیزیں شاید پہلے بھی کی ہوئی ہوں گی کچھ بچوں نے جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں زیادہ پڑھے ہوئے انہوں نے پڑھ لی ہوگی تو ان سے بھی میری یہ درخواست ہے یہ ایڈوائز ہے کہ اس کو فالو کریں کاپی اور پینسل بند کر کے سوئیں نہیں یہ کیونکہ یہی چیزیں ہم بار بار آگے استعمال کریں گے ٹھیک بات ہے جی آگے چلتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو میٹرس سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ میٹرکس کیا چیز ہے اتنی بڑی ساری چیز ہے آپ کے نوٹس کے اندر بھی موجود ہوگی آپ کے پاس سلائڈ پہ بھی آ رہی ہوگی کیا لکھا ہوا ہے A is equal to a one one a two two a three three and so on so forth ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے کیا کہتے ہیں میٹرکس کو ڈیفائن کیسے کہتے ہیں it's an arrangement of number ٹھیک ہے نمبر کو ارینج کیا ہے یہ a one one a one three a one n جو بھی آپ کے پاس ہے یہ ایک نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ جو نمبرس ہیں یہ آپ نے ایک ارینجمنٹ ایک خاص طریقے سے اس میں رکھے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ ایک کو اٹھا کے نمبر کو یہاں رکھ دیں یہاں کو ادھر رکھ دیں اس سے اس کی میننگ چینج ہو جائے گی اس کی ویلو چینج ہو جائے گی اس کے کانسپٹ سارے کا سارا چینج ہو جائے گا میں بتاؤں گا آپ کو اس لیکچر کے دوران کہیں پہ کہ کیا اس سے مراد ہے تو یہ کیا ہے arrangement of numbers enclose in brackets اس بریکٹس کے اندر ہم نے بند کر دیے ہیں اور یہ کچھ رولس فالو کرتے ہیں وہ رولس کیا فالو کرتے ہیں ہم آپ آپ کو ابھی ڈیفائن کریں گے اب اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں نمبرس اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں اب یہ سارے جو نمبرس ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں ہم وہی نائنتھ کی ڈیفینیشن جو نمبرس لکھے ہیں اس سیٹ کو اگر آپ اٹھائیں تو اس پورے کو کہتے ہیں ایک رو ٹھیک ہے نا یہ میٹرکس کا ایک رو ہے اس طرح سے جو ارینج کیا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے کالم تو جناب میٹرکس یا میٹرس کے اندر کیا ہوتے ہیں روز ہوتی ہیں اور کالمز ہوتی ہیں پہلی چیز روز اور کالم روز اور کالم کے انٹرسیکشن سے ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ یا ممبر ٹھیک ہے نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے میٹرکس کا اب اس میٹرکس کے اندر پہلا ایلیمنٹ کیا ہے a one one first row کا first element a one one a seven eight لکھا ہوگا تو seventh row eight column a seven eight کا مطلب کہ آپ ڈھونڈتے جائیں سیون رو کاؤنٹ کریں ایٹ کالم میں آ جائیں اے سیون ایٹ یہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ اس کا ایلیمنٹ ہوگا کس جگہ پر وہ لائی کرتے ہیں اب یہ میں نے دیکھا کیا چیز دیکھی میں نے آپ کو بتایا کہ روز اور کالم بتایا اب ضروری نہیں ہے کہ میٹرکس کے اندر روز اور کالم برابر ہوں ہو سکتا ہے سات روز ہوں آٹھ کالمز ہو آٹھ روز ہوں سات کالمز ہوں ہنڈریڈ روز ہوں ٹو ہنڈریڈ کالمز ہوں does not make any difference تو یہ نہیں کہ جب ہمارے پاس روز اور کالم برابر نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ریکٹینگولر میٹرکس ٹھیک ہے جی اگر ایک میٹرکس میں سات روز ہیں اور آٹھ کالم ہیں تو اسے کہیں گے this matrix is of order seven by eight ٹھیک بات ہے سات روز آٹھ column seven by eight seven into eight لکھتے ہیں اس کو سیون انٹو ایٹ لکھتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ اس کے اندر ہو سکتا ہے ایسا چانس ہے جو اللہ کی کہ روز اور کالم جو ہے نا وہ برابر ہو جائیں جب روز اور کالم برابر ہو جائیں اسے ہم کہتے ہیں اسکوائر میٹرکس یہ ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی square matrix number of rows equal to number of columns اب فرض کیا سیون روز ہیں سیون ہی کالم ہے تو ہم سیون بائی سیون میٹرکس کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا آرڈر ہے خالی آرڈر سیون کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر روز ہوں گی اور سیون کالمز ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایک فنڈامنٹل سی ڈیفینیشن آ گئی آپ کے پاس آرڈر کی set to be of order it has got rows and columns یہاں تک ٹھیک ہے اب یہ جو میٹرکس ہے آپ کے پاس بالکل صحیح اسٹریٹ فارورڈ قسم کی میٹرکس ہے اس کو ایسا کریں کہ سیون سے اگر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے لیکن سیون سے کس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایک کنونشن ہے کہ capital A capital B capital C جو لیٹرز ہیں وہ میٹرکس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اسمال لیٹرز جو ہوتے ہیں اے بی سی ڈی وہ میٹرکس کے ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کنونشن ہم فالو کریں گے کیا کنونشن ہے کہ کیپٹل لیٹرز جو ہوں گے وہ میٹرکس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمال لیٹرز جو ہوں گے وہ اس کے ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اگر فرض کے ایک میٹرکس اے ہے اور آپ نے کہا کہ سیون اے مجھے بتائیں جی کیا ہوگا سیون ٹائمس اے یعنی کہ وہ میٹرکس جو بہت بڑی ہو سات گنا ہو جائے ہاں جی کوئی بات نہیں آپ ایسا کریں ہر ایلیمنٹ لیں میٹرکس کا اور اس کو سات سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ سیون اے ہو جائے گی کیا کہا میں نے کہ if you are looking for a multiple of a matrix تو آپ کیا کریں ہر ایلیمنٹ کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے اب اس سے ایک چیز آ گئی کہ اگر آپ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے اگر مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا مائنس اے آ جائے گا ٹھیک ہے مائنس ون سے ملٹی پلائی کر دیں تو مائنس ون اے آ جائے گا یا مائنس اے آ جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یعنی میٹرکس کی ویلو کیا ہوگی ہر ایلیمنٹ اس میٹرکس کا مائنس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ جو میٹرکس آئی یہ پہلی میٹرکس کے نیگیٹو میٹرکس آ گئی اگر آپ کے پاس میٹرکس اے دی ہوئی تھی آپ نے اس کے ہر ایلیمنٹ کو مائنس ون سے ملٹی پلائی کر دیا تو ریزلٹنٹ میٹرکس جو آپ کے پاس آ گئی وہ مائنس اے کے برابر ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کچھ پراپرٹیز آپ کو بتائی میٹرکس کی ابھی آگے چلتے ہیں پہلے کرتے ہیں الجبرا جب الجبرا کی ہم بات کرتے ہیں تو الجبرا کے اندر کیا چیز آتی آتی آتی ہے ہے ہے ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں آتی ہیں نا اب الجبرا میٹریسز کے اندر فرض کریں گے دو میٹرکس ہیں دو میٹریس ہیں دو میٹریس کو آپ کیسے ایڈ کریں گے آپ نے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میٹریس کو کیا ایڈ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس وقت ایڈ کریں گے کوئی کنڈیشن ہوگی جی دو میٹریس کو آپ اس وقت تک ایڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں کا آرڈر سیم نہ ہو اگر ایک کا آرڈر سیون ہے دوسرے کا آرڈر ایٹ ہے تو دونوں کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے اسے ہم کہتے ہیں they are not conformable for addition یعنی they can not be added تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ میٹریسز کو جب آپ ایڈ کریں گے تو دونوں کا آرڈر سیم ہونا چاہیے اگر ایک سکس بائی سیون کی ہے تو دوسری کو بھی سکس بائی سیون کے اندر ہونا چاہیے the order of the two matrices should be six by seven then you can proceed further if they are not you can not proceed further تو جہاں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ایڈ کریں گے پہلی کا پہلا ایلیمنٹ لیں گے دوسرے کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈ کر دیں گے دونوں کو واٹ آئی ایم سیئنگ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں کا آرڈر برابر ہے اب آپ دیکھ لیں کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ کے پاس ریزلٹنٹ میٹرکس آ جائے گی A plus B once again if you are given with two matrices A and B you can add only if the order order of of A is equal to B. Now, if the orders are same, then we can proceed. The corresponding elements of A and B have to have to be added. تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ اے پلس بی آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ نے دیکھنا ہے اے مائنس بی کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ایڈیشن ہے کیسے کریں گے کہ بی کو پہلے مائنس ون سے ملٹیپلائی کر دیں میں نے ابھی طریقہ کار بتایا اور آپ اے پلس مائنس اور بی کر لیں ٹھیک ہے یعنی کیا ہو جائے گا بی کے سارے ایلیمنٹس نیگیٹو ہو جائیں گے اور اے کے ایلیمنٹس وہی رہیں گے ان دونوں کو کورسپونڈنگلی ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس اے مائنس بی آ جائے گا اب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے مشکل سوال مت پوچھا کیجیے کہ اے مائنس بی زیرو بھی تو ہو سکتے ہیں سارے ایلیمنٹ زیرو ہو جائیں گے جی ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس اے بھی وہ ہے دوسرا بھی ہے تو اے پلس مائنس اے تو زیرو ہو گئی ہو ٹھیک ہے تو یعنی کہ A plus minus A zero یعنی کہ اس میٹرکس کے سارے ایلیمنٹ زیرو زیرو زیرو ہو جائیں گے یہ جو میٹرکس آپ کے پاس زیرو زیرو زیرو والی آ گئی اس کو ہم کہتے ہیں نل میٹرکس ٹھیک ہے زیرو میٹرکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہے زیرو میٹرکس جو وہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے اسکوائر بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی خاص قسم کی اور میٹرکس ہوتی ہیں جس کو ہم ابھی اور ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم اب آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ ملٹیپلیکیشن کیسے ہو سکتی ہے ملٹیپلیکیشن کا ایک نیا ٹاپک ہے یہ ذرا سا دیکھنے والی بات ہے تھوڑی سی کنفیوزنگ بھی ہے کہ میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن نارمل نمبر کی ملٹیپلیکیشن سے ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سیون کو ایٹ سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ففٹی سکس آ جائے گا سکس کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے ایٹین آ جائے گا and so on so forth لیکن میٹرکس کو آپ ایسے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ایک اور چیز یہاں پہ ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ میٹرکس کو جب آپ دو میٹرکس کو ایڈ کریں گے جب آپ ایک میٹرکس آئے گا دو میٹرس کو ملٹیپلائی کریں گے جواب ایک میٹرکس آئے گا دو میٹرس کو سبٹیکٹ کریں گے جواب ایک میٹرکس آئے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میٹرکس یہ آپ نے ساری بتائی کہ اس کی ویلو بتائیں کہ جی آپ بتائیں چھ آئے گی سیون آئے گی ایٹ آئے گی نائن آئے گی نو ایسے نہیں ہوگا ہمیشہ ultimate answer will be a matrix اور میٹرکس کی کوئی ایک ایبسلوٹ ویلو نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے ہم ڈیٹرمنٹ جب بتائیں گے تو اس کی ویلو ہوتی ہے اور وہ لفظ ہی اسی ڈیٹرمنٹ سے بنا ہے ڈیٹرمنٹ جس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں لیکن یہاں میٹرس جب پڑھ رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی جواب میٹرکس میں ہی آئے گا اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا ٹھیک ہے نا we are coming to the multiplication multiplication دو میٹرس کو کب کر سکتے ہیں اے اور بی کو ٹھیک ہے یہ ایک ذرا ڈیفیکلٹ سی چیز ہے آپ دو میٹرس کو اس وقت تک ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس number of columns of first is not equal to number of columns of second آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نیگیٹو سے کیوں اسٹارٹ کرتا ہوں ایسے اسٹارٹ کرتے ہیں okay we can multiply be only when the number of of of columns first is equal to number rows second ٹھیک ہے یہ جناب علی آپ نے کرنا ہوگا اب طریقہ کار کیا ہے آپ نے ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اور کیسے جواب نکالنا ہے ہاں مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی لوگ انٹیلیجنٹ ہیں انہوں نے نائنتھ میں بہت اچھی طرح سے کیا تھا اور ان کو پتا ہے کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے جنہوں نے شاید میتھمیٹکس نہ پڑھا ہو ان کے لیے ایک دفعہ ریوی یعنی صحیح جناب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلا ایلیمنٹ پہلی پہلا ایلیمنٹ پہلی میٹرکس کا یعنی first element of first row and first column اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں first element of the second matrix اس کو ملٹیپلائی کر کے الگ رکھ دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس میٹرس طرح سے ہیں A one one A one two A one three ٹھیک ہے اور دوسری سائڈ پہ میٹرس میٹرکس ہے B one one B one two B one three B two two two B one B two two B two three یہ آپ کا اسکرین پہ آئے گا آپ کے نوٹس کے اندر بھی دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے corresponding element of first row of first لینا ہے and similarly corresponding element of first column لینا ہے آف سیکنڈ میٹرکس کیا کہا ہے کنفیوزنگ ہے first row of the first matrix first column of the second matrix دونوں کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کریں ایڈ کر دیں یہ آپ کے پاس ریزلٹنٹ ایلیمنٹ آیا کس کا اے انٹو بی کا اسی طریقے سے فرسٹ رو کو آپ سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر اسی طرح سے فرسٹ رو کو تھرڈ کے ساتھ اور ان کو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے یعنی کیسے ہوگا A one one B one one one one one plus plus A A two two B three B three one یہ آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ آیا پروڈکٹ میٹرکس کا اے بی کا اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے فرسٹ رو کو پہلے کر لیں گے اور سارے کالمس کا ایکزوسٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس فرسٹ رو بن جائے گی پروڈکٹ میٹرکس کی پھر سیکنڈ بن جائے گی پھر تھرڈ بن جائے گی اس طرح سے آپ پروڈکٹ میٹرکس حاصل کر سکتے ہیں اے اینڈ ٹو بی ٹھیک ہے یہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا دو چیزیں کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت تک ملٹیپلائی نہیں کر سکتے جبکہ number of columns of first is not equal to number of columns of second دیکھ لیں دونوں برابر ہیں تو ملٹیپلائی کیجیے گا ورنہ نہ آگے نہ چلیے گا اور پروڈکٹ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا اب آپ نے پھر ایک مشکل سوال کر دیا کہ اے انٹو بی کیا زیرو کے برابر ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے اس کی خاص کنڈیشن ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب A plus A normal number میں اے پلس اے زیرو ہو جائے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا نا اے پلس بی زیرو ہو جاتا ہے تو اے اور بی ایک دوسرے کے نیگیٹو انورس کہلاتے ہیں کیا کہا اے پلس بی ایک دوسرے کے انورس کہلاتے ہیں with respect to addition once again if A plus B is equal to zero then A and B are called inverses of one and other respect to addition similarly if A in then A and B are set to be inverses of each other with respect to multiplication یعنی کہ بی کی ویلو کیا آئے گی ون بائی اے آئے گی سیملرلی ہیر پاسبل ہو سکتا ہے A into B is equal to I ٹھیک ہے یعنی ان دونوں کا پروڈکٹ آئی کے برابر آئی کیا ہے کوئی بھی آئیڈینٹی ہے اب یہ ایک میں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر دی آئیڈینٹی میٹرکس ٹھیک ہے نارملی آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہوتی ہے یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوتی ہے جس کے اندر صرف ڈائگنل میں ون ون ون ون ہوتا ہے باقی سارے ایلیمنٹس اوپر اور نیچے زیرو ہوتے ہیں A unit matrix and identity matrix is that matrix which has got unit اور one in the diagonal and everywhere zero that called unit matrix اب یہ جو میٹرکس میں نے ابھی بتائی ہے اس کو تھوڑا سا اور فردر ڈیفائن کر دیتے ہیں نارملی کوئی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوتی ہے ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے اور اسکوائر بھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہو جائے تو اس کے اندر دو حصے ہو سکتے ہیں ایک کو کہتے ہیں اپر ٹرائنگولر ایک کو کہتے ہیں لوور ٹرائنگولر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس بن جائے جس کے اندر صرف ڈائگنل میں ایلیمنٹ ہو اور کہیں ایلیمنٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو ڈائگنل میں جب ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس میٹرکس کو خالی کیا کہتے ہیں ہم ڈائگنل میٹرکس اور سب جگہ زیرو ہونے چاہیے what I'm trying to say once again matrix set to with diagonal matrix it has got entries only in diagonal and everywhere zeros ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ڈائگنل میں جو انٹریز ہیں یہ ساری کی ساری برابر ہو جائے سکس سکس سکس سکس آ جائے تو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے میٹرکس کو اسکیلر میٹرکس نا we started with matrix then we set there is square matrix then we set there is a diagonal matrix نا we have set a scalar matrix یعنی کہ سارے ڈائگنل ایلیمنٹس سیم ہوں گے اور ہر جگہ زیرو ہوگا اب کیا کریں آپ اس میں سے کامن نکال سکتے ہیں اب میں نے کیا کہا کامن کیسے نکال سکتے ہیں یعنی اس میٹرکس میں سے سیون کامن نکال سکتے ہیں یا سیون سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو میٹرکس بنے گی وہ اسکوائر بھی ہوگی ڈائگنل بھی ہوگی اسکیلر بھی ہوگی اور ایٹ دا سیم ٹائم سارے ایلیمنٹ ون ون ون ہوں گے اس میٹرکس کو ہم کہتے ہیں یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس تو جناب ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہم پہنچ گئے کہ دو میٹرسز کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک آئی میٹرکس بھی آ سکتی ہے اس سے ثابت یہ ہوگا کہ اے اور ایک اے اور بی ایک دوسرے کے ہیں ٹھیک ہے نا what we have set just now A into B is equal to I then B is the inverse of A and A is the inverse of B یہ انورس ہم آخر میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی یہاں پہ ڈیفینیشن صرف ہم نے ملٹیپلیکیشن کی آپ کو بتائی اسی طرح سے ہم نے کچھ پراپرٹیز بتائی ایک اور میٹرکس کی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ میٹرکس کے روز اور کالم کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ یعنی روز کی جگہ کالم آ جائیں گے کالم کی جگہ روز آ جائیں گے اگر میٹرکس یوں ہے تو آپ نے یوں کر دینا ہے ٹھیک ہے نا لائک دس اس طریقے سے اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے یعنی پہلے جو آپ کے پاس روز بنی ہوئی تھی وہ کالم بن جائے گی جو کالم تھی روز تو یہ جو نئی میٹرکس بنے گی اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپوز میٹرکس ٹھیک ہے اور اس کو ہم لکھتے ہیں اے اوپر کہیں ٹی لگا دیتے ہیں تو یہ اے ٹرانسپوز میٹرکس کہلاتی ہے ٹھیک ہے جناب جس کے اندر روز کو کالم میں چینج کرتے ہیں اور کالم کو روز میں چینج کرتے ہیں یعنی پہلے اگر آپ میٹرکس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اے آئی جے سے تو اب جو ریزلٹنٹ میٹرکس ہو جائے گی وہ اے جے آئی ہو جائے گی تو یہ ایک اور ڈیفینیشن آپ کے پاس میٹرکس کی آ گئی تو میٹرکس کی ڈیفینیشن اور بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں تو جناب یہ ہمارے پاس کیا چیز تھی ہم نے الجبرا پڑھ لیا اب تھوڑی سی اور پراپرٹیز پڑھتے ہیں میٹرکس eh, کی جو پراپرٹیز کی میں نے بات کی ہے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ڈیفائن کر لیتے ہیں مثال کے طور سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس میٹرکس جو ہو سکتی ہے اس کے اندر جتنی بھی روز ہو سکتی ہیں جتنی بھی کالم ہو سکتے ہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے یہ میٹرکس میں نے بتایا کہ ہوا میں سے نہیں آتی ہے کہیں ایک ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے کوئی فزیکل پرابلم ہوتا ہے وہاں سے یہ چیزیں ڈرائیو کی جاتی ہیں وہاں سے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یہ ایک ریپرزینٹیشن ہے نا نمبر کی ارینجمنٹ ہے تو یہ بولتی ہیں میتھمیٹکس جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ایک قسم کی لینگویج ہے تو میٹرکس بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے اس کی پراپرٹی میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس خالی ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ایک رو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کالم دس ہو سکتے ہیں پندرہ ہو ہو سکتے سکتے ہیں ہیں یہ پاسبل ہے اور بہت جگہ آئے گا جس وقت آپ کے پاس ایک خالی رو ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں رو میٹرکس یا رو ویکٹر کہتے ہیں اب ویکٹر اس لیے کیونکہ ایک ہی ہے نا ایک طرف ڈائریکشن ہے تو ہم نے کہا یہ رو ویکٹر ہے وہ میٹرکس جس کے اندر صرف ایک رو ہو کالم ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میٹرکس میں ایک رو ہو اور ایک ہی کالم ہو یعنی ایک ہی ایلیمنٹ ہے سمپل اسے ہم سنگلٹن کہتے ہیں ٹھیک ہے سنگلٹن سنا ہوگا کہ ایک ہی ایلیمنٹ اس میں موجود ہے اسی طریقے سے میٹرکس ایک ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ کے پاس صرف ایک کالم ہے جسے کالم ویکٹر کہتے ہیں روز کتنی ہو سکتی ہیں دس ہو سکتی ہیں بیس ہو سکتی ہیں پچیس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جناب اس کے بعد کچھ پراپرٹیز اور ہیں مثال کے طور سے الجبرا کے اندر ہم نے کچھ لاس پڑے تھے کون سے لاس پڑے تھے آپ کے پاس کمپوٹیو لا ہے وہ کیا ہے کہ اے پلس بی اگر بی پلس اے کے برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ یہ سیٹ کمپوٹیو لا ہولڈ کرتا ہے اب سیٹ آف میٹریسز ہے نا میٹریسز بہت سارے ہو سکتی ہیں ایک دو تین چار پانچ ان کو اکٹھا کر دیں تو یہ ہم کہتے ہیں سیٹ آف میٹریسز یہ سیٹ آف میٹرس ہے یہ بھی کمپیٹیٹ لا ہولڈ کرتے ہیں یعنی کسی دو میٹریس کو لے لیں اے اور بی الگ الگ تو آپ پہلے اے کے اندر بی کو ایڈ کریں اور دوسری طرف بی کے اندر اے کو ایڈ کریں جواب ایک ہی آئے گا یعنی میٹریس کے اندر A plus B is equal to B plus A similarly دوسرا ایک لا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی A plus B plus C یعنی کہ پہلے بی پلس سی کو ایڈ کریں جو جواب آئے اس کے اندر اے ایڈ کریں اسی طریقے سے پہلے اے پلس بی کو ایڈ کریں اور پھر جو جواب آئے اس کے اندر سی ایڈ کریں تو اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹو لا یہی کہتے ہیں نا ایسوسیشن سے ایسوسیٹو لا آیا جب ایسوسیٹو لا آپ چیک کریں گے تو میٹریس کے اندر ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ ہولڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر اے میٹرکس ہے اس کے اندر اگر آپ نل میٹرکس ایڈ کریں گے تو A plus zero is equal to A کے برابر آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے زیرو پلس اے بھی اے کے برابر آئے گا اب آپ کے ذہن میں فوراً سوال آ رہا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ کیا یہ چیز ملٹیپلیکیشن کے لیے ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا A into B is equal to B into A ہوگا جی یہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہوگا لیکن دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا کیا دیکھیں ہم نے ابھی پراپرٹی بتائی تھی اے انٹو بی اس وقت ویلڈ ہے جب number of columns of first is equal to number of rows in the second یہ کنڈیشن ہے لیکن یہ کنڈیشن بی انٹو اے میں ہو سکتا نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس فرض کیا کہ ایک فور بائی تھری کا ہے دوسرا تھری بائی ففٹی کا ہے تو آپ ملٹیپلائی تو کر سکتے ہیں اے انٹو بی لیکن بی انٹو اے نہیں کر سکیں گے تو اس لیے میٹریس میں normally A A B B is not equal to کسی اسپیسیفک کنڈیشن میں ہو جائے گا لیکن نارملی یہ A A B B is not equal to یہ جو چیزیں یہ آپ کو یاد رکھنے والی ہیں کیونکہ جس وقت آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بتانی ہوگی کمپیوٹر کو کمپیوٹر تو ایک ڈم ڈیف چیز ہے جو کچھ آپ اس کو بتائیں گے وہی چیز کرتا رہے گا جس طریقے سے آپ اس کو پروگرام کر دیں گے وہ اسی طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرے گا اب آپ کے پاس ایسوسیٹو لا ہے ایسوسیٹو لا کیا ہوتا ہے A B multiplied by C should be equal to A into B C یہ ہولڈ کرے گا یا نہیں کرے گا میرے خیال میں تو ہولڈ کرے گا کہ A B multiplied by C is equal to A into B C یعنی کہ associative law in case of matrices hold کرتا ہے اسی طریقے سے ایک اور لا ہے جسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لا وہ کیا چیز ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس دیا ہوا ہے A times B plus C یعنی کہ ایک میٹرکس اے ہے اور دوسری میٹرکس بی پلس سی ہے ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ وہی چیز ہوگی کہ پہلے آپ اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں اور اے کو سی سے ملٹیپلائی کریں دونوں کو ایڈ کر دیں یعنی A times B plus C is equal to A times B plus A times C distributive law in the case of matrices hold کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ لاز ہیں جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ہم بڑی فریلی یوز کر سکتے ہیں in the case of matrices لیکن اس میں ایک ہی چیز یہ کہ A B is not equal to B A تو اس طرح سے کیا جو فارمولے ہیں ہمارے پاس جو جبرا کے فارمولے ہیں کون سا فارمولا ہے کہ A plus B whole square is equal to A square plus two A B plus B square کیا یہ ہولڈ کرتا ہے میٹرس کے اندر نارملی نہیں ہولڈ کرتا ہے کہ A plus B whole square is is normally not equal to A square plus two A times B plus B square یہ ہولڈ نہیں کرتا ہے اب بی اسکوائر کیا چیز ہے میٹرکس کے اندر یا میٹرس کے اندر B into B is B square B ایک میٹرکس لے لیں دوسری بھی بی لے لیں ان کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس بی اسکوائر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے ساری پراپرٹیز پڑھ لی الجبرا میٹرس پڑھ لیا اور جتنے بھی لاز ہم نے لگانے کی کوشش کی لگا لیے الٹیمیٹلی جواب ہمارے پاس ایک میٹرکس ہی آیا یعنی کہ ہم جب بھی کچھ آپریشن کریں گے آپ ٹین بائی ٹین میٹرک سے اسٹارٹ کر کے زیرو بائی زیرو تک پہنچ جائیں گے یا ٹین بائی ٹین سے اسٹارٹ کر کے تھری بائی ٹین تک پہنچ جائیں گے مختلف آپریشن وغیرہ کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا کوئی طریقے کی آپریشن کرنے کے بعد لیکن الٹیمیٹ جواب جو آئے گا وہ ایک میٹرکس فارم کے اندر آئے گا کوئی ایک نمبر فکس نہیں آئے گا یہ خیال رکھیے گا اگر آپ نمبر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ایک نئی چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈٹرمنٹ ٹھیک ہے ہر میٹرکس کے ساتھ ایک ڈیٹرمنٹ ایسوسیٹڈ بن سکتا ہے لیکن ڈیٹرمنٹ جو ہوتا ہے نارملی یہ ہمیشہ ایک اسکوائر میٹرکس کے ساتھ بن سکتا ہے اگر آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے تو you will not be able to associate a determinant with a rectangular matrix provided it is not a square تو یعنی کہ اسکوائر میٹرکس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک ڈیٹرمنٹ کے اندر اور اس ڈیٹرمنٹ کی ایک ویلو ہوتی ہے یعنی کیا کیا آپ نے بریکٹس کو ہٹا دیا اور اس کو باہر سے ریپلیس کر دیا اب آپ کے پاس ایک این بائی این کا ڈیٹرمنٹ ہے کہاں سے آیا یہ این این بائی میٹرک سے آیا تھری بائی تھری کا ہو سکتا ہے فور بائی فور کا ہو سکتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی ایک ویلو ہوتی ہے اس کے اندر بھی روز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کالمز ہوتے ہیں اس کا آرڈر این ہی ہوگا اگر n rows n columns order seven ہوگا اگر سیون روز سیون کالمز ہے ٹھیک بات ہو گئی اس کے اندر کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی پراپرٹیز یہ ڈیٹرمنٹ ہے نا بہت اچھا ڈیٹرمنٹ ہے مزیدار ڈیٹرمنٹ ہے اس کی ویلو زیرو ہو سکتی ہے اب آپ پوچھیں گے اتنی محنت کی الٹیمیٹلی جواب زیرو آیا جی جواب زیرو بھی آتا ہے بہت جگہ جواب زیرو آتا ہے اور zero is very important number zero کس وقت ہوگا جبکہ ڈیٹرمنٹ کے اندر کوئی سی بھی ایک رو زیرو ہو جائے گی سوری کوئی سی بھی ایک کالم زیرو ہو جائے گی کیا کہا میں نے آئی سیٹ کہ کوئی سی بھی ایک رو زیرو ہو سکتی ہے کوئی سی بھی ایک کالم زیرو ہو سکتی ہے اگر یہ زیرو ہے تو ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو آ گئی کوئی سی بھی دو روز برابر ہو جائیں کوئی سی بھی پہلی اور ساتویں برابر ہو جائے پہلی ہے اور آٹھویں ہو جائے کوئی سی بھی دو رو آئیڈینٹیکل ہو جائیں یا برابر ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو زیرو ہو گئی اسی طرح سے کوئی سی بھی دو کالم دیکھیں اگر وہ آئیڈینٹیکل ہیں اس کی ویلو زیرو ہو گئی تو یہ بڑی مزدار بات ہو گئی نا کہ پراپرٹیز دیکھ لی ہم نے تین پراپرٹیز دیکھ لی کوئی سی بھی رو یا کالم زیرو ہے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو زیرو ہے کوئی سی بھی دو رو برابر ہو گئی ویلو زیرو ہے کوئی سی بھی دو کالمس برابر ہو گئی ویلو زیرو ہے ٹھیک ہو گئی پراپرٹیز اس کے بعد اگر ڈیٹرمنٹ کو آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں ملٹی پلائی کر سکتے ہیں بس شوق ٹھیک ہے لیکن وہ ڈیٹرمنٹ کی ملٹی پلائی ہو جائے گی اگر ڈیٹرمنٹ کی ویلو اے ہے سیون سے ملٹی پلائی کریں گے تو سیون اے ہو جائے گی لیکن سیون اے کیا ہوگا ہم میٹرکس میں یہ کیا کرتے تھے جب میٹرس پڑھتے تھے کیا کرتے تھے ہر ایلیمنٹ کو ہر روز ہر کالم کے ایک ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا تھا every element has to be multiply یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر کسی بھی ایک رو کے اندر یا کسی بھی ایک کالم کے اندر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو ڈیٹرمنٹ کی ویلیو ملٹیپلائی ہو جائے گی اب ڈیٹرمنٹ کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کی الٹیمیٹ ایک ویلیو آتی ہے کیا کرتے ہیں ہم کوئی سی بھی ایک رو لیتے ہیں یا کوئی سی بھی ایک کالم اپنی چوائس سے اور ڈیٹرمنٹ کی ویلیو معلوم کر دیتے ہیں کیسے کرتے ہیں فرسٹ کیا ایک تھرڈ بائی تھرڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تھری بائی تھری کا پہلا ایلیمنٹ لیں گے اس کو ہم انسرکل کر دیں گے اور جس کے اندر جس کالم کے اندر وہ موجود ہے جس رو کے اندر موجود ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور جو باقی ڈیٹرمنٹ ہے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے سیکنڈ ایلیمنٹ لے لیں گے فرسٹ رو کا اور پھر ہم وہ کالم اور وہ رو چھوڑ دیں گے اور ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر دیں گے یعنی ڈیٹرمنٹ کی ایک ویلو آ جائے گی ڈیٹرمنٹ کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹرمنٹ کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ریوائز ہو جائے آپ نے بہت دفعہ کیا ہوا چیز کہاں کیا ہے رونسکین میں میں نے بتایا تھا ساری چیزیں بتائی تھی آپ کو بھول گئے آپ لیکن یہ چیزیں رونسکین میں کی ہوئی کیلکولیٹ کی کی ہوئی ڈیٹرمنٹ ایک ویلو آتی ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے ابھی کچھ دیر کے بعد کچھ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈیٹرمنٹ جناب آ جاتے ہیں فرام دی میٹرس یہ ڈیٹرمنٹ بیچ میں ایسے ٹپک پڑے کیونکہ آپ میٹرکس کا انورس معلوم نہیں کر سکتے اس کے بغیر تو یعنی کہ یہ ایک اس کا اٹو ٹنگ ہے جب بھی میٹرس کی بات کریں گے تو آپ کو ڈیٹرمنٹ ضرور پڑھنے پڑیں گے اور ڈیٹرمنٹ اس لیے پڑھنے پڑیں گے کہ آپ کو انورس معلوم کرنا ہے ہمارا الجبرا ہمارا میتھمیٹکس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جس وقت تک کہ ہم ساری پراپرٹیز نہ ڈیفائن کر سکیں ہم نے کیا ڈیفائن کر دیا میٹرکس کو ڈیفائن کر دیا ہم نے اس کی ایڈیشن ڈیفائن کر دی اس کی سبٹیکشن ڈیفائن کر دی اس کے اندر پھر کموڈیٹی لا ہم نے ڈیفائن کر دیا پھر ہم نے ڈسٹریبیوٹیو لا ڈیفائن کر دیا ہم نے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ڈیفائن کر دی اور ملٹیپلیکیشن آف ڈیٹرمنٹ ڈیفائن کر دیے multiplication of matrices sorry multiplication of matrices define کر دی لیکن ہم نے وہاں ابھی تک انورس ایلیمنٹ معلوم نہیں کیا تھا ایڈیشن کا انورس تو معلوم کر لیا تھا یعنی کہ اے اگر میٹرکس ہے تو minus A is the additive inverse of the matrix لیکن inverse of matrix with respect to multiplication معلوم نہیں کیا تھا اس کے لیے ہمیں ڈیٹرمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ کسی بھی میٹرکس کا انورس اس وقت تک ایگزٹ نہیں کرتا ہے اگر اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ بنائیں اور اس کی ویلو زیرو آ جائے آپ کے پاس یعنی کہ the matrix does not have inverse if the value of the determinant of that matrix is zero یہ ایک بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے تو ایک اور نئی ڈیفینیشن یہاں پہ آتی ہے کہ ایک میٹرکس لیں اور میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ بنائیں اور اس ڈیٹرمنٹ کی ویلو اگر زیرو آ گئی تو اس میٹرکس کو الگ کر دیں اس کو کہتے ہیں سنگولر میٹرکس سنگولر پوائنٹ پڑا تھا نا وہی چیز ہے پر بھی سنگولر میٹرکس آ گئی the matrix which has got the value of the determinant as zero words matrix set to be singular if the the value of of determinant that matrix is zero تو جناب انورس معلوم کرتے ہیں آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں ٹاپک کیا آ گیا انورس آف اے میٹرکس ابھی آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہوں گی کہ ہم نے انورس اس لیے معلوم کرنا ہے کہ آگے ہم تھوڑا سا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے جی انورس سے براد ہماری کیا ہے کہ ایک میٹرکس لیں آپ کے پاس اے انورس اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں میں آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر میں بتاتا ہوں اے انورس معلوم کرنے کے لیے لیکن پہلی چیز یہ ہے انورس معلوم کرنے کے لیے ڈیٹرمنٹ کی ویلو معلوم کریں if it is non zero then you proceed if it is zero you stop then and there تو اے انورس آپ کے پاس کیا ہوگا اس کی ایک ڈیفینیشن ہے لیکن اے انورس جب معلوم کریں گے اس کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئیڈینٹی میٹرکس آنی چاہیے انورس آف اے میٹرکس جی اس کو معلوم کرنے کے دو طریقے کار ہیں پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیفینیشن اس کی A inverse is equal to adjoint joint A divide by determinant A کیا کہا ہے کہ پہلے آپ اس میٹرکس کا ایڈ معلوم کریں اور اس کو ڈیٹرمنٹ اے سے ڈیوائڈ کر دیں ڈیٹرمنٹ اے سے کیسے ڈیوائڈ کریں گے ڈیٹرمنٹ اے کی ایک ویلو آئے گی آپ کے پاس اور اس سے ہر ایلیمنٹ کو ایڈجوائنٹ اے کے ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس اے انورس آ جائے گا لیکن ایڈجوائنٹ اے کیا چیز ہے یہ تو میں نے ابھی ڈیفائن نہیں کیا جی پہلے ایڈجوائنٹ معلوم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کسی بھی میٹرکس کے اندر دو اگر آپ آپریشن کریں پہلی آپریشن یہ کریں کہ جو بھی میٹرکس دی ہے اس میٹرکس کو پہلی چیز یہ کہ اسکوائر تو ہونا چاہیے نا اس میٹرکس کے اندر ہر ایلیمنٹ کو اس میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کو ریپلیس کر دیں کو فیکٹر کے ساتھ کو فیکٹر کیا چیز آ گئی ایک چیز تھوڑی دیر لیے سفر کر لیں کہ کیا کرنا ہے اس کو کو فیکٹر کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے اور جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئی اس کو آپ ٹرانسپوز کر دیں یعنی روز کو کالم میں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس آ گئی اور نئی میٹرکس کو کہ اس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ نے اے سے ڈیوائڈ کر دینا اے کیا چیز ہے ڈیٹرمنٹ کی ویلو ہے بات کلیئر ہے اے انورس معلوم کرنے کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ ایڈ جوائنٹ اے معلوم کریں یعنی میٹرکس کا معلوم کریں اور اس کو اے ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائڈ کر دیں آپ کے پاس اے انورس آ جائے گا اس ایلیمنٹ کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کہ finding the inverse with the help of row operations اب رو آپریشن ہمارے لیے ضروری ہے یہ چیز ہم آگے ایکسپلین کریں گے جلدی سے ہم آپ کو بتا دیں کہ رو آپریشن کیا ہوتی ہے یعنی میٹرکس ایک لیں آپ اس کے اندر کچھ رو آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس میٹرکس میں وہ چیزیں الاؤ ہیں آپ کیا کیا چیز کر سکتے ہیں اس میں تین چیزیں کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آپ میٹرکس لیں اس کو غور سے دیکھیں اسکوائر ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ریکٹینگولر ہے تو بھی ٹھیک ہے کسی طرح کی میٹرکس ہے اس میں تین طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں رو کے اندر پہلی چیز یہ اپنی مرضی سے کسی بھی رو کو کسی دو روز کو آپ چینج کر دیں you can interchange any two rows first row ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا کے سیون میں لے جائیں سیون کو ون پہ لے جائیں لے جائیں یعنی you can interchange any two rows in a matrix پہلی چیز دوسری چیز یہ میٹرکس کے کسی بھی رو کو جس نمبر سے چاہے ملٹیپلائی کر دیں ڈیوائڈ کر دیں دیکھیں کتنی آزادی موڈ آ رہا ہے کہ جی تھرڈ رو کو سات سے ملٹیپلائی کر دیں کر دیں جی کوئی بات نہیں الاؤ ہے تیسری چیز ایک اور کسی بھی ایک رو کو آپ اٹھائیں آپ کی مرضی آ رہی ہے نا سزا دینی ہے آپ نے اس کو اٹھائیں کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی اور کے اندر ایڈ کر دیں آپ کی مرضی آئی آپ کا دل چاہا کہ نمبر ٹو رو کو میں اٹھاتا ہوں اس کو چھ سے ملٹیپلائی کرتا ہوں اور نمبر ایٹ رو میں ایڈ کر دیتا ہوں کر دیں جی یعنی کہ تین رو کی اجازت تین آپریشنس کی اجازت ہے رو کے اندر these are called row operations you can interchange any two rows کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں اینی ٹو روز دوسری چیز یہ ہے کہ you can multiply and you can divide by any number to any row کسی نمبر کو لے لیں اس کو کسی بھی رو سے ملٹیپلائی کر دیں یا ڈیوائڈ کر دیں یو آر ایٹ لبرٹی لیکن طریقے کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے you can multiply you can pick any row multiply that row by any number and add that modified row into any other row پہلی آپریشن کو ہم لکھتے ہیں آر آئی جے یعنی کہ ہم نے آئی جے رو کو انٹرچینج کر دیا دوسرے کو لکھتے ہیں ایم آر آئی یعنی آر کوئی آئی رو ہے اس کو آپ نے ایم سے ملٹیپلائی کر دیا تیسرے کو لکھتے ہیں ہم M R R I plus J یعنی کہ آر آئی کو اٹھایا ایم سے ملٹیپلائی کیا آر جے کے اندر ایڈ کر دیا جو آر جے لکھا ہے نا وہ رو چینج ہوگی آر آئی چینج نہیں ہوگی یہ خیال رکھیے گا ٹھیک ہے نا M R I plus R J میں لکھا ہوں اگر میں نے یہ چیز لکھی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے آر آئی کو اٹھایا ہوا ہے اس سے ایم سے اس کو ایم سے ملٹیپلائی کیا ہے اور جو جواب آیا وہ میں نے آر جے میں ایڈ کر دیا تو آر جے رو جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے اس کو لکھتے ہیں three R one plus R three یعنی کہ فرسٹ رو کو اٹھایا اس کو تین سے ملٹیپلائی کیا جو جواب آیا وہ آر تھری تھرڈ رو میں ہم نے ایڈ کر دیا تو دیز آر تھری آپریشن یہ آپریشن آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ لیجیٹیمیٹ ہیں اب جب یہ آپریشن آپ کے پاس آ جائے اور آپ نے انورس معلوم کرنا ہے کسی میٹرکس کا کیسے کریں گے ادھر آپ اے میٹرکس رکھیں ادھر آپ ایک طرف آئی میٹرکس رکھیں آئی کیا ہے یونٹ میٹرکس ہے آئیڈینٹی میٹرکس ہے ون ون ون ہے اب آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اور اس طرف آئی ہے آپ نے رو آپریشن ایسے کرنے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہاں پر جاتے جاتے آئی آ جائے اور یہاں پر کوئی ایک میٹرکس بن جائے گی جب ادھر آئی آ جائے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو بھی میٹرکس بنے گی وہ اس کے انورس ہوگی کس کی اے کی once again you are given with matrix A you write that matrix A and at the same time adjacently write the matrix I ساری آپریشن یہاں کرتے جائیں الٹیمیٹلی اس کو میٹرکس کو آپ نے آئی میں کنورٹ کرنا ہے اور اس میٹرکس کو وہی آپریشن یہاں کی ہے اس میں بھی کرنی ہے ultimately you will get A inverse اور آپ دیکھ لیجیے گا ملٹی پلائی کر کے A A into inverse is equal to I یہاں پر آپ نے ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائڈ کرنا نہیں ہے لیکن اسٹارٹ وہیں سے کرنا ہے ڈیٹرمنٹ اے معلوم کرنے سے جہاں سے آپ چیک کریں گے کہ ڈیٹرمنٹ اے کی ویلو زیرو نہیں ہونی چاہیے اگر زیرو ہے تو آگے آپ نہیں پروسیڈ کر سکتے چیک کر لیں ٹرائی کر لیں کہ آپ کے پاس انورس نہیں ملے گا اس صورت کے اندر اب یہ میں نے رو آپریشن کر لی اس کے بیچ میں دو ڈیفینیشن اور ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک ایشلون فارم ہے ایک ریڈیوس ایشلون فارم یہ جو دو چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو ایک ایشلون فارم ایک ریڈیوس ایشلون فارم یہ دو ڈیفینیشن ابھی بتاتا ہوں کچھ لوگ اس کو ایچلون پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایشلون پڑھتے ہیں جو مرضی پڑھ لیں فورن لینگویج ہے میں کہتا ہوں اس کو ایشلون فارم ایشلون سے مراد سیڑھی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ تو ایشلون فارم ایک اگر آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہے اس اسکوائر میٹرکس کے اندر اگر آپ کے پاس ڈائگنل سے اوپر سارے ایلیمنٹ ہیں اور ڈائگنل سے نیچے یعنی لوور ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے زیرو ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم فارم لیکن فرسٹ نان زیرو ایلیمنٹ جہاں پہ بھی آئے گا وہ ون آئے گا یہ خیال رکھیے گا اس کو کہتے ہیں echelon form what I am seeing کہ جو ڈائگنل میں ایلیمنٹ آپ کے پاس ون ون ون آتے ہیں اور لوور ڈائگنل سارا زیرو ہوتا ہے اوپر کچھ بھی آ جائے اس کو کہتے ہیں ایچلون فارم اس کے بعد آتا ہے ریڈیوس ایچلون فارم وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اس میں صرف ڈائگنل میں ایلیمنٹس آتے ہیں باقی سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں یعنی اپر ٹرائنگولر اور لوور ٹرائنگولر یہ چیز ٹرو ہوتی ہے اسکوائر میٹرکس کے اندر لیکن اگر آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی ماڈیفائڈ فارم میں آئے گی جس میں ہم ڈسکس کریں گے لینئر الجبرا میں تو بہت ساری چیزیں یہ آپ کو بتائی جائیں گی کہ ایچلان فارم کیا ہوتی ہے اور ریڈیوس ایچلان فارم کیا ہوتی ہے لیکن ہمارے اس پرپز کے لیے سمپل سی چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ڈائگنل میں ایلیمنٹس ہونے چاہیے نیچے اگر زیرو ہیں تو آپ کے پاس کیا فارم آ گئی اوپر بھی زیرو ہو گئے تو ریڈیوس ایشیلون فارم آ گئی یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں انورس آف اے میٹرکس معلوم کرنے کے لیے یہ کچھ ڈیفینیشن فردر کچھ اور جلدی جلدی بتاتے ہیں آ, ہم ڈفرینشیل اکویشن پڑھ رہے ہیں ابھی تک کہیں ڈفرینسیشن کی بات نہیں آئی کہیں انٹیگریشن کی بات نہیں آئی اب کرتے ہیں کہ ڈفرینسیشن آف اے میٹرکس اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ فنکشن یعنی میٹرکس آف فنکشن ابھی تو ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا کہ نمبر دیے ہوئے A B C D one two three three four five اس کا آپ ڈیٹرمنٹ بنا لیتے ہیں تو میٹرکس آف فنکشن کیا ہوگی جس کے اندر آپ کے پاس ایلیمنٹس فنکشن ہو سکتے ہیں ایک مثال لے لیتے ہیں کہ پہلا ایلیمنٹ سائن ٹی ہے چوتھا element E to the power T ہے ساتواں ایلیمنٹ سائن انورس ٹی ہے یہ سارے کیا چیزیں آپ کے پاس ایلیمنٹ ساتواں ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے سیونتھ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ اس طریقے سے آپ کے پاس اگر ایک میٹرکس بنے جس کے اندر ہر ایلیمنٹ کوئی نہ کوئی فنکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میٹرکس آف فنکشن ٹھیک ہے جی دیکھیے گا نوٹس کے اندر بھی موجود ہے ایک چھوٹی سی میں بتا دیتا ہوں ٹو بائی ٹو کی یعنی کہ اس کے اندر دو روز ہیں اور دو کالمس ہیں آپ لکھ لیں sine T cos T zero E to the power T sine T T zero E to the power T first row first element sine T یہ بھی فنکشن ہے first row second column cost یہ بھی فنکشن ہے second row first column zero polynomial ٹھیک ہے اس کے بعد second row second column E to the power T یہ بھی فنکشن ہے تو یہ جو میٹرکس بنی this will be called matrix of function اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے جی ڈفرینسیشن آف اے میٹرکس اگر آپ کے پاس اس طرح کی میٹرکس دی ہوئی ہے جس میں فنکشنز ہیں تو آپ کیا کریں گے ہر ایلیمنٹ کو ڈفرینس شیڈ کر دیں گے فرسٹ ایلیمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کر دیں گے فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو کر دیں گے سیکنڈ رو کے فرسٹ eh, کو تو جو ریزلٹنٹ آئے گا یہ جو ریزلٹنٹ آئے گی وہ ایک D A by D T matrix آئے گی if you are given with A which is of function then D A by D T will be a matrix which is obtained by differentiating each and every element of the matrix ٹھیک ہے جی کلیئر ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ہر ایلیمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا جس طرح سے نیگیٹو معلوم کرتے تھے مائنس سے ملٹیپلائی کر دیا کرتے تھے ملٹیپلیکیٹو معلوم کرتے تھے سیون سے ملٹیپلائی کر دیتے ہر ایلیمنٹ کو اس طرح سے ہر ایلیمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کر دینا ہے سیکنڈ ڈیفینیشن انٹیگرل ٹھیک ہے integral of a matrix of functions یہ نہیں کر دیجیے گا کہ آپ اگر آپ کے پاس اے دیا ہوا ہے میٹرکس آف کانسٹنٹ نمبرس آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے جواب تو زیرو ہی آ جائے گا نا اور زیرو ہی آتا ہے ہمیشہ کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو تو انٹیگریل میں کیا کریں گے وہی چیز آپ ہر ایلیمنٹ کو آپ نے انٹیگریٹ کر دینا ہے نارملی انٹیگریشن میں آپ کے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے میٹرکس میں آپ کے پاس سیٹ آف فنکشنس ہوں گے ہر ایک کو انڈیویجلی انٹیگریٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا کلیئر ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ کوئی مسئلہ تو ہم یہ ساری ڈیفینیشنس بتا دی ہیں ہم نے کیا ڈیفائن کر دیا ہم نے ڈیفائن کر دیا ڈیفرینسیشن ڈیفائن کر دیا اس کے بعد انٹیگریشن ڈیفائن کر دیا لیکن ہم نے کوئی ایگزامپل نہیں لی ایک ایگزامپل جلدی سے لیتے ہیں کوئکلی بہت چھوٹی سی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی جی ایگزامپل کیا آئی آپ کے پاس اس کو پڑھ لیجیے اسکرین پہ آ رہی ہے پہلا جو ایلیمنٹ ہے sine of two T second E to the power three T third element eight T minus one اب یہ تینوں ہیں ہر ایک کو الگ الگ ڈیفرینشیٹ کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا D X by D T ٹھیک ہے آگے چلیں جلدی سے دو تین چیزیں میں نے بتانی ہے آپ کو جتنی بھی چیزیں کی ہیں ہم نے جتنا بھی تک ڈراما کیا جتنے بھی ایکسپلینیشن کی ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم سیٹ آف لینئر اکویشن کو کیسے سالو کریں سیٹ آف لینئر اکویشن کے اندر ہم نے کیا ہے ہمارے پاس اکویشن دی ہوئی ہم نے یہ کہا ہے کہ number of equation should be same as number of variables to be found اگر ہیں X Y Z and T چار ویریبلس کے اندر چار ہی چارشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا جو ڈیٹرمنٹ بنے گا وہ فور بائی فور کا بنے گا ٹھیک ہے جب سسٹم آف اکویشن کو سالو کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا ایک میٹرکس بنانا پڑتا ہے what I try to see once again I repeat if you are given with of equation number of equation should be same as the number of variables to be found out اس میں ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے ایک اس کا ایک میٹرکس بنائیں اس کو ایک میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کریں کس کو اکویشنس کو کیا ہوگا آپ کے پاس میٹرکس اے آ جائے گی matrix A will be the matrix of coefficients اس کے بعد آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ جو ویریبلس ہوں گے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دیا ہوگا the resultant matrix representation of the equation will be A multiplied by X is equal to capital B X will be a column vector B will be a column vector ٹھیک ہوگی بات یہ آپ نے آپ کے پاس A X equal to B آپ نے اے انورس معلوم کرنا ہے دونوں سائڈ سے ملٹیپلائی کر دیں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا X equal to A inverse B تو یہ آپ کے پاس سولوشن ہو جائے گا کس کا اکویشن کا ایک طریقہ کار یہ دوسری طریقہ کار یہ ہم نے ابھی رو آپریشن کی ہے جب ہم نے رو آپریشن کی ہیں تو اسی کو کیوں نہ ہم یوٹیلائز کریں اور یوٹیلائز کرنے کے بعد ہم سالو کریں اپنے سسٹمز آف لینئر اکویشن کو کیونکہ جو کچھ ابھی ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کے تحت ہم اپنی اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں تو جناب آپ کیا کریں سیٹ آف اکویشن کو لیں جب سیٹ آف اکویشن آپ کے پاس ہیں تو سب سے پہلے ایک میٹرکس بنائیں کس کی ان اکویشن کی کوفیشنس کی آپ کے پاس ایک بنے گی آگمنٹڈ میٹرکس آگمنٹڈ میٹرکس سے کیا مراد ہے کہ میٹرکس وہی ہوگی جو آپ کے پاس کی پلس آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ دیا وہ بھی یعنی کہ اے بھی لکھیں اے کے ساتھ ساتھ بی بھی لکھ دے تو یہ نئی میٹرکس بنے گی اے بی ٹھیک ہے اے بی میں نے کہا ہے لیکن یہ ایک جس کے اندر پہلے فور بائی فور لیکن اب اس کے اندر فور روز اور فائیو کالم ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا پہلے کیا بتایا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو ایلیمنٹری رو آپریشنس یہ کریں اس کے اندر جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں آپریشن کریں آگمنٹڈ میٹرکس میں اس کو کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی ایک ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کرے کیا بتایا تھا میں نے ایشیلون فارم اور ریڈیوس ایشیلون فارم ٹھیک ہے یہ آپ نے ساری کی ساری جتنے بھی ابھی نالج سیکھی ہے جتنے بھی طریقہ کار سیکھے یہاں پہ اپلائی کر دیں جب یہ طریقہ کار اپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک کافی ریڈیوس سی میٹرکس بن جائے گی جب یہ میٹرکس بن جائے گی تو اگر آپ نے ایچلون فارم میں کیا ہے تو آپ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں گوسین ایلیمنیشن میتھڈ ٹھیک ہے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کیا بتائے گا آپ کو آپ کے پاس ایک ویریبل کی ویلو یہاں سے آ جائے گی یہ ویلو اوپر سبسٹیچیوٹ کریں دوسرے ویریبل کی ویلو آ جائے گی پھر تیسرے میں سبسٹیچیوٹ کریں تیسرے کی ویلو آ جائے گی اس طرح سے ساری آپ اکویشن کو سالو کر کے X one X two X three X four سب کی ویلوز معلوم کر سکتے ہیں دوسرے طریقہ کار یہ ہے جسے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کہتے ہیں ہم سوری جس کو کہتے ہیں گوس جارڈن میتھڈ کیا کہتے ہیں second method Gauss Jordan method اس میں کیا کریں گے آپ ریڈیوس ایچلون فارم میں ٹرانسفارم کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس X one X two X three کی ویلوز آ جائے گی یہ آپ کے پاس جواب آ جائے جی آپ کے پاس دو طریقے کار آ گئے ایک کسی بھی لینئر اکویشنس کو سالو کرنے کے لیے یا سیٹ آف لینئر اکویشنس کو سالو کرنے کے ایک طریقہ کار میں نے بتایا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ اسے بیکورڈ سبسٹیوشن میتھڈ بھی کہتے ہیں اور دوسرا گوس جارڈن میتھڈ پہلا میتھڈ جو ریلائی کرتا ہے وہ ایچلون فارم ہے سیکنڈ میتھڈ جو ریلائی کرتا ہے ریڈیوسڈ ایچلون فارم میں یعنی کہ یہ دو طریقے کار ہیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں ہم نہیں گئے کیونکہ ہم لینئر الجبرا میں کافی اچھے طریقے سے اس کو کور کریں گے لیکن یہ دو میتھڈ ہوتے ہیں جس سے آپ سسٹم آف لینئر اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں جی ایک ایگزامپل لے لیں کوکلی ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر تین ویریبل ہیں تین اکویشنس ہیں پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے اس آگمنٹڈ میٹرکس کے اندر پہلے اس کو ریڈیوس ایچلون فارم میں چینج کریں گے ریڈیوس ایچلون فارم سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس اس طرح سے بنے گی کچھ ڈائگنل اس کے سارے نیچے کے ایلیمنٹ زیرو ہوں گے اوپر کوئی ویلوز آئیں گی تو آپ کیا کریں گے سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد بیک پر سبشن کرنے کے بعد you will be able to find the value of X one X two X three second method will be کہ آپ اسی کو کیا کریں گے آپ اس کو ریڈیوس ایچلون فارم میں لے کے جائیں گے وہاں سے ڈائریکٹلی آپ کے پاس ویلوز آ جائیں گی یہ جو لاسٹ کالم ہے آپ کے پاس یہ ویلوز دے دے گا ایکس ون ایکس ٹو اور ایکس تھری کی یہ نوٹس میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا آج کے لیکچر میں زیادہ باتیں تھیں کام کم تھا ٹھیک ہے کچھ لوگ ضرور سو گئے تھے بیچ کے اندر اٹھانے کی میں نے کوشش نہیں کی میں میں نے کہا بعد میں دیکھ لیں گے یا کتاب سے پڑھ لیں گے یا دوسرے دوست بتا دیں گے but what I have done اب ان کو ذرا اٹھا دیں اور ایک کوکلی ریوائز کر لیں ٹھیک ہے ریویژن ہماری کیا کیا کچھ پڑھا ہم نے ہم نے میٹریس کو ڈیفائن کیا اس کی کچھ پراپرٹیز کو اسٹڈی کیا الجبرا آف میٹریسز پڑھا جس میں ایڈیشن ملٹیپلیکیشن سبٹیکشن سب بتایا آپ کو کچھ پراپرٹیز میٹریسز کی پڑھی اس کے بعد ہم نے کیا کیا جو نئی چیزیں یہاں پر کی ہیں وہ ایک ہے رو آپریشنس رو آپریشن کیا تھی ہمارے پاس ہم نے بتایا کوئی سی بھی دو روز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں کسی بھی رو کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں third property which is most important اور جو بہت زیادہ استعمال ہوگی وہ کس لیے کہ کسی بھی رو کو آپ لے لیں اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کریں گے کسی خاص پرپز کے لیے کریں گے multiply any row by any number and you can add the result into any other row what I have said تین چیزیں ہیں آر آئی جے کوئی سی بھی آئی اور جے رو کو آپس میں انٹرچینج کر لیں ایم آر آئی یعنی کہ ایک آئی رو لے لیں اس کو ایم سے ملٹی پلائی کر دیں third is M R I plus R J یعنی آر آئی کو اٹھائیں ایک رو کو اس کو ایم سے ملٹی پلائی کریں اور جو جواب آئے آر جے میں ایڈ کر دیں تو یہ چیزیں لیگلی الاؤ ہے یہ چیزیں پراپرٹیز میں آتی ہیں کس کے اندر رو آپریشن کے اندر جب میں رو آپریشن بتائی تو میں نے بتایا کہ میٹریس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹو ایچ لان فارم جس کے اندر ڈائگنل ایلیمنٹس آپ کے پاس ہیں نیچے سارے زیرو ہیں اپر ڈائگنل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ reduce echelon form square matrix کے لیے کہ نیچے بھی سارے زیرو ہیں اوپر بھی سارے زیرو ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی ایلیمنٹس آ سکتے ہیں ڈائگنل کے اندر this is reduce echelon form اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپلیکیشن آف سوری میں نے بتایا کہ differentiation of a matrix of function یعنی جو میٹرکس ہو سکتی ہے اس کے اندر فنکشن بھی ہو سکتے ہیں اس کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں سارے فنکشن ہو سکتے ہیں اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے ہر ایلیمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اور ہر ایلیمنٹ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد لاسٹلی میں نے آپ کو جو بتایا آگمنٹڈ میٹرکس کے بارے میں بتایا پھر سسٹمس آف لینئر اکویشن کے بارے میں بتایا اور بتایا اس کو دو طریقے سے سالو کر سکتے ہیں ایک طریقہ کہلاتا ہے گوس جارڈن میتھڈ اور دوسرا میتھڈ گوسین میتھڈ گوسین میں نے پہلے بتایا تھا گوس جارڈن بعد میں بتایا تھا یہ طریقہ کار تھے جس سے ہم سسٹمس آف لینئر اکویشن کو سالو کر سکتے ہیں یہ چیزیں اپلائی کی جائیں گی ڈیفرنشیل اکویشن کے اندر یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا اب ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں کہ ڈفرینشیلشن لیکچر نمبر 38 کے اندر جس میں ہم نے میٹریس کے بارے میں بتایا آج بالکل کاپی پینسل استعمال نہیں کی دماغ پہ زور دیا دماغ کا استعمال کیا گیا اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشن وغیرہ آپ پڑھیں گے اس کو یاد کریں گے میرا خیال میں آج کا لیکچر یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں اگلے لیکچرز میں ہم اسی کو آگے اور بڑھائیں گے اور ڈفرینشیل اکویشن کو لے کے آئیں گے آج ڈفرینشیل اکویشن بالکل نہیں آئی تھی یہ تھوڑا سا ہم نے رک کے اپنے آپ کو ریسٹ دیا اور تیار کیا آگے چھ سات لیکچر جو بچ گئے ہیں اس میں ہم کس طریقے سے میٹریسز کو استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارے پاس eigen values and eigen vectors کا which will be the application of matrices and after that we will continue over differential equation from where we left اس وقت تک کے لیے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ پرانا ریوائز کیجیے گا اور آج ڈیفینیشنس جو میں نے بتائی ہیں اس کو یاد کیجیے گا اپنا خیال رکھیے گا کام کرتے رہیے گا کسی جگہ ریلیکس نہ ہوئیے گا ان اللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم